اللہ وبرکاتہ تمام تعریف اللہ عزب جل کے لیے ہے صلاۃ السلام نبی علیہ صلاۃ السلام کے مقدس ذات پر آج جو ہے پچیس تاریخ ہے محرم کی ہمارے موضوع گفتگو آج جو ہے تربیت الاولاد جب ہم قرآن شریف کے مطالعہ کرتے ہیں احادیث مبارکہ تو یہ سامنے آتا ہے اللہ جل ولا نے فرمایا نبی ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کے بارے میں شروع شروع میں اولاد کی پیدائی سے پہلے پہلے رب حبلی من الصالحین یا اللہ جل ولا مجھے صالح اولاد عطا فرما پھر اس کے بعد ہم کو پتہ ہے کہ نبی اسماعیل علیہ صلاۃ السلام کی میلاد مبارک ان کی والدہ محترمہ سیدہ حاجر رضی اللہ عنہ پھر اس کے بعد جو ہے نبی اسحاق علیہ صلاۃ السلام اور ان کے والدہ محترمہ سیدہ سارہ رضی اللہ عنہ اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نبی زکریہ علیہ صلاۃ السلام برہاپے کی حالت میں جیسے نبی ابراہیم علیہ صلاۃ السلام کے ساتھ بھی ہوا پھر فرمایا رب حبلی مل ان کا ضروری طیبہ ان سمیع ادعا یا اللہ ایسے اولاد عطا فرما جو کہ بالکل طیب ہو نیک ہو پارسا ہو عفت والے ہے ان سمیع الدعا یا اللہ آپ جو ہے سننے والے قبول کرنے والے ہیں چنانچہ اللہ جل ولا نے زکریہ علیہ صلاۃ السلام کو نبی یحییٰ علیہ صلاۃ السلام عطا فرمایا تو یہ ایسی دعا ہم کو کرنا چاہیے اور یہ صرف مرد کے ساتھ نہیں، رجال کے ساتھ نہیں قرآن شریف میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلاۃ السلام کے مبارک نانا نانی حضرت نبی تو نہیں حضرت عمران رضی اللہ عنہ اور ان کی زوجہ زوجمۃ سعید مفسرین نے لکھا انہیں ان کی کیسی دعا قرآن شریف میں مذکور ہے فرمایا انی نظر تو لکما فی بتنی محرم منی یا اللہ مجھے یہ گمان ہے اور غالب گمان ان کے ذہن کے مطابق کہ بچہ لڑکا پیدا ہوگا میں ان کو وقف کروں گا اقسا مبارک کے لیے لیکن اللہ تعالیٰ قدرت کا کرشمہ اللہ کا حکمت بالغہ کہ صاحب زادی لادلی پیدا ہو گئی سیدہ مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش ولی سزکر کل انسا لیکن پھر اس کے بعد اللہ جل والا نے کیا فرمایا وہ انی سمئی مریم و انی عید ہوا ابھی کا من الشیطان الرجیم تو ہم دیکھتے ہیں اللہ جل نے سیدہ مریم رضی اللہ عنہ کا نام نامی اس میں گرامی چونتیس مرتبہ فور قرآن شریف میں ذکر فرمایا نبی عیسیٰ علیہ صلاۃ السلام کے نام نامی اس میں گرامی پچیس مرتبہ جو ہے ذکر فرمایا قرآن شریف میں اور آیتین فرمائے دونوں اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ہے دیکھیے ایک والدہ محترمہ کی دعا ان کے اللہ سے مانگنا اللہ سے منوانا تو ماشاءاللہ اللہ ہمارے اولاد ہو اپنا سلبی اولاد ہو یا اپنا طلباء ہو تو روحانی اولاد تو ہم کو بھی یہ دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر خاص طور سے ان حالات میں ہمارے سامنے پھر تربیت کا مسئلہ نبی ابراہیم علیہ السلات السلام اللہ کے سامنے دعا فرما رہے یا اللہ وجنبنی وبنی یا یا اللہ آپ مجھے بھی بچا دیجئے میرے اولاد کو بھی بچا دیجئے کہ ہم کبھی جو ہے ان بتوں وغیرہ کی عبادت نہ کریں حالانکہ نبی ہے معصوم ہے لیکن تعلیم للامہ اور جو ہے امت کو سکھانے کے لیے تو ہم اگر صرف اس آیت پر غور کریں ہم میں سے کتنے والدین ہیں اور دادا ہے دادی ہے نانا نانے کبھی ہم اس کی فکر کرتے ہمارے بالکل عقیدہ صحیح ہو آج کل کتنا پروپگینڈا چل رہا ہے قد یعنی احمدی اپنے آپ کو ایسے بکواس کرتے رہتے شیعہ ہے یہ ہے وہ ہے ہمارے ایمان کو چھین لیتے ہیں اور ہم کو پتہ بھی نہیں ہوتا ہے اس کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے تو یہ ہمارے بنیاد ہے ہمارے اساس ہے اللہ جل وعلا نے فرمایا نبی ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں نبی یعقوب علیہ السلام کے بارے میں کہ ایسے ایسے تربیت فرما رہے تھے وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ کہ نبی ابراہیم علیہ السلام اپنے اولاد صالحہ کو ارشاد فرما رہے ہیں نبی یعقوب علیہ السلام السلام اپنے مبارک اولاد کو فرما رہے ہیں فلا تموتن الا وانتم مسلمون کہ آپ جو ہے کبھی بھی انتقال ہو جائے اس دنیا سے اللہ یہ کہ اسلام ہو ایمان ہو عقیدہ صحیح ہو تو یہ سب سے بنیادی چیز ہے باقی دنیا تو سب کے پاس ہے کفار کے پاس بھی ہے ہمارے خصوصیت یہ ہے ہمارے دین اسلام ہو ہمارے دلوں کے اندر بالکل پیوست ہو اور بالکل راسخ ہو اس میں کسی قسم کی تشکیق اور شک شبہ نہ ہو انما المؤمنون ثم لم يرتابوا یہ زمانہ شک شبہات کا ہے لوگ جو ہے میڈیا میں ٹی وی میں ریڈیو میں اور یہ مواصلات اجتماعیہ میں سوشل میڈیا میں آپ دیکھتے کتنے شبہات پیدا کرتے ہمارے اپنے والے کے سوالات اب دیکھ سکتے ہیں کہ ایمان کے اندر کتنا خلل آ گیا ہے تو یہ جو ہے تربیت پھر ہم جو اولاد ہو ہمارے والدین با حیات ہو تو دیکھا الفاظ کیا ہے سورہ نمبر سترہ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر چوبیس ہر ایک بچے کو بچی کو ہم ان کو یہ تربیت دے رحم ہما کما رب یعنی یا اللہ میرے والدین میرے محترم والد صاحب میرے محترم والدہ ماجدہ ہمارے پاس ایک ہی والد ہوتے ہیں ایک ہی والدہ محتاج بیوی تو مل سکتی ہے شوہر مل سکتا ہے اولاد مل ہے لیکن یہ والدین ایک ہی ہوتے ہیں رب رحمہما ان کے حال پر ہم فرما دیجئے کہ ماں رب بیانی جیسے انہوں نے میری تربیت کی تو یہ سوال یہ ہے آج کل کہ کیا واقع ہم تربیت کر رہے ہیں ہم نے تو سوم دیا اسکول میں ٹیچر جانے ہم نے سوم دیا مدرسہ کو استاد جانے تو گویا کہ ہم اپنے ذمہ داری میں ہم اس کو ہم انجام نہیں دے رہے ہم جو ہے ہم نے کسی اور کو سپورٹ کر دیا انگلش میں آج کل آپ جانتے اس کو حوالہ کر دیا بچہ اور ان کا نام لگ لکھ دیا لائف کوچ اور یہ وہ ٹریننگ کوچ اور یہ وہ سب تو یہ کون سی انصاف کی بات ہے کما رب بیانی صغیرہ حبیب نام مصطفیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کتنی پیاری حدیث اگر صرف ہم اس پر غور کریں ترمیزی شریف کی روایت ہے ما نحل نحل والد من من افضل ادب حسن ہم کہتے ہیں ریڈیو پر اور ادھر C Sundaram A B C C Sundaram کیا مطلب سی کلوزنگ ہمارا توجہ جب بچہ پیدا ہو گیا ہم بہترین لباس کپڑا ان کو دے دیں اور بڑھ گیا تو ان کو سی ڈی دے دے پھر ان کو کمپیوٹر دے دے پھر ان کو جو ہے کیش دے دے نقد دے دے پھر ان کو جو گاڑی دے دے کار دے دے اور یہ جتنے بھی سی ہے اے بی سی وہ ہم نے ان کو دے دیا لیکن جو سب سے اہم سی ہے کیریکٹر وہ آداب اسلامی آداب اسلامی اخلاق اور یہ والد صاحب کو نہ اس کی طرف پرواہ ہے اسی فیصد نہ والدہ محترمہ کو اس کا پرواہ ہے ہم کیا کرے وہ جانے تو یہ آزادی کا دور ہے اور ہم جو ہے حضرت کے پاس ہمارے پاس آپ کے پاس کتنے شکایت آتے ہیں میری لڑکی بھاگ گئی اور کسی کے ساتھ شادی کر لی والد صاحب کو پتہ بھی نہیں کہ مسلمان لڑکا ہے کہ غیر مسلم لڑکا ہے پھر حمل بھی ہو سب سامنے ہمارے آج کل تو معاملہ اور آگے ہو گئے کہ لڑکا کسی لڑکے کے ساتھ چلے گئے لڑکی کسی لڑکی کے ساتھ حضرت شرم کی بات ہے معاف کیجیے حضرت ہم ہمارے استاد شیخ ہو اسکولوں میں ہم نے کتنے شور کی تو اسکول نے بنونی کا ایک اسکول غیرت بے شرم انہوں نے بچے کو کہا کہ یہ ایک جمعہ میں ایک دو جمعے کے بعد یہ جو وردی یونیفارم آپ پہنتے ہیں جو لڑکا کا یونیفارم ہو وہ لڑکی پہنیں گی اور وہ جو لڑکی کا یونیفارم وردی ہو وہ لڑکا پہنیں گے یہ تو آپ دیکھیں اور لوگ جو ہے بعض اس کی حمایت کرتے ہیں بعض تو ہمارے مسلمان بھی کہتے نہیں اس میں کیا للہ تو جب یہ حیا فجا اچھو تب شی استحیاء اللہ جل نے یہ حیا کا ذکر فرمایا حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں ان کی جو ہے مشی اور مشیا اور ان کی طریقہ جو ہے وہ چلنے کی اتنی حیا با حیا با وقار اللہ جل نے اس کی جو ہے ذکر فرمایا تعریف فرمایا بعد میں ایمان کی وجہ سے حیا کی وجہ سے وہ زوجہ متحرہ بن گئے جو ہے نبی موسا علیہ السلام کی تو کیا ہم کو یہ فکر ہے ابھی کل پرسوں ایک بیوی کسی کی بیوی مولوی کی بیوی نے مجھ پر بے کے کہا کہ میرے بلا شوہر جو ہے مولوی ہے حافظ ہے اس مدرسہ کے فارغ ہے ایک روز فجر نماز نہیں پڑھتے فجر نماز مسجد میں کہتے نہیں ضروری نہیں جب ہم مولوی ہو کر ہم اس طرح کرتے ہیں میں نہیں کہتا ہوں کہ سب لیکن ہمارے بہت اکثر اس طرح کرتے ہیں بہت زیادہ تو دیکھو یہ وہ امور کا بس عَلَيْهَا کی لا تو یہ سب احکامات کس کے لیے شریف کی روایت ہے کہ آپ جو ہے والدین اپنے اولاد کو نماز کی تلقین دے تعلیم دے سات سال کی عمر میں سیون ایئرس ود عَلَيْهَا ہم علیہ اشر اور ان کی جو ہے سزا بھی دے دس سال کی عمر میں حالانکہ اکثر جو ہے وہ بیشتر یہ ہوتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہوتے لڑکا سب سے جوان جو ہے بارہ ہوتے بالغ ہوتے لڑکی نو سال لیکن اکثر نو سال میں نہیں تو یہاں پر اہمیت نماز کی اور ہم جو ہے اس کی طرف لیکن والدین سوتے رہتے ہیں پھر کہتے کہ نہیں ہمارے بچے جب میاں بیوی ملتے ہیں کون دعا پڑتا ہے بخاری شریف کی روایت ہے بسم اللہ اللہ جنبنا الشیطان و جنب شیطان ہمارا زبتنا یا اللہ شوہر بیوی کے ساتھ جو ہے ہم نے جو ہے وہ جمع وغیرہ سب بستری وغیرہ کا معاملہ تو ہم دعا کرتے ہیں یا اللہ شیطان کو دور رکھ دیجئے ہم سے بھی اور ہمارے اولاد جو آنے والے ان سے بھی آج کل جو ہے آپ کو پتہ ہے ہت عمران کا معاملہ ہے وہ شارک ہوں فل اموالی ولادی و تو پھر شیطان اس میں شریک ہو جاتے پھر ہم سوچتے ہمارے بچے کیوں اتنے نافرمان ہوتے ہیں کیوں اتنے جواب دیتے ہیں والدین کے یہاں تک کہتے ہیں علی اعظب گو ٹو ہیل تم جہنم میں جاؤ علی اعظب یہ سب ہم کو پتا ہے تو اگر غور سے دیکھا جائے یہ ہمارا قصور ہے ہم جو ہے نمونہ نہیں بنے اپنے اولاد کے لیے اپنے شاگرد کے لیے قرآن شریف میں ہے یا ایو الذین آمنو کو انفسکم و اہلیکم نارم اے والدین اے دادا دادی نانا نانی اپنے اولاد اور اولاد کے اولاد آپ خود اپنے آپ کو بچا دیجئے اور اولاد کو بھی بچا دیجئے آنکھ سے آج ترمیری شریف کی روایت ہے بیوی کے ساتھ اتنے جو ہے فریفتہ ہو گئے عاشق ہو گئے سب احسانات والدین کے بھول جاتے وہ اطو اور رجلو ز و عقا اور اپنی بیوی اور اپنی زوجہ کی اتنا غلام بن گیا اطاعت کر رہا ہے اپنے والدہ محترمہ جتنے کیا کیا قربانی نہیں کی اس کے اہم معصیت اس کی نافرمانی ہم کرتے ہیں میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں بہت مشغول ہوں میرے بیوی ہے بچے ہیں تو کیا سب والد والدہ محترمہ احسانت ہم بھول گئے والد صاحب وہ برا صدیق پہ اپنے دوست کے ساتھ اتنے احسان کریں گے بلائی کا معاملہ کریں گے اور اپنے والد ماجد کے ساتھ کیا کریں گے وہ جفا ابا بے وفائی کریں گے اپنے والد ماجد کے ساتھ اور اپنے دوست کے ساتھ جا کر گولف کھیلیں گے جا کر فشنگ کریں گے مچھلی پکڑیں گے یہ کریں گے یہ کریں گے تو کیا ہمارے معاشرہ میں یہ نہیں ہو رہا ہے آپ خود سوچ لیے ہمارے اولاد کے اندر نہیں ہو رہے لیکن غور سے پھر ہم اپنے گریبان میں دیکھے کیا یہ میرا قصور نہیں ظاہر بات ہے ہمارے قصور ہے جب ہم نے اسلام میں الاہم فالاہم کا اصول ہے تو بجائے اس کی ہم پوری دنیا کی اصلاح کی فکر ہم بھی اصلاح اپنے اولاد کی بھی اصلاح سب یہ ضروری ہے اور پھر ہم دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنے احکامات ہیں کتنے دعا ہے وہ رجوع ہے قرآن شریف میں اپنے والدین اور اسلام کے ساتھ ایمان کے ساتھ انتقال کر گئے ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب تو یہ ہے ہمارے لیے کہ ہم ہر روز دعا کریں اپنے والدین کے لیے تمام کل مسلم مؤمنین کے لیے یوم یقوم الحساب یا اللہ کر سامنے کرے ہمارے لیے آسان فرما دیجئے اللہ مہاسبنا حساب یسیرا ہر روز ہم اپنے لیے بھی اپنے اولاد کے لیے بھی ربنا حب لنا من جنا وزالیات قرۃ یا اللہ ایسے جو ہے شوہر ایسے بیوی ایسے اولاد نصیب فرما جو کہ آنکھوں کے تندک ہو عبداللہ ابن عمر سے دریافت کیا گیا یہ آنکھوں کا تندک قرۃ کا مطلب کیا کہا جب شوہر بیوی کو دیکھے بیوی شوہر کو دیکھے والدین اولاد کو دیکھے یا اس کا برعکس تو ہر ایک جو ہے فی طاعت اللہ مشغول ہو اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں تو یہ ہے ہے اب ہم جو ہمارا معاشرہ ہر ایک بیٹے ہوئے ہے خسر بھی ہے بہو بھی ہے شوہر بھی ہے اور بیوی بھی ہے ساس بھی ہے سب فلم دیکھ رہے ہیں سب ننگا ننگے ننگے پن جو ہے تو ہم نے جنازہ نکال دیا حیا کا مصطفیٰ حبیب نا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے حقیق کی روایت ہے مشکا شریف کی روایت ہے ان المان قرنا جمی یہ ایمان اور حیا یہ گویا کے تو امین ہے یہ شریک ہے ادا رفیوم رفیع الاخر ایمان گئے تو حیا بھی گئے حیا بھی گئے تو ایمان بھی گئے تو یہ حالت ہے تو ہم خوب اس پر غور کریں ادا مات ال انسان ان صلاح صحیح حدیث ہے ابو داود مشکات احمد جب انسان کا انتقال ہو گیا تو تمام اعمال بند ہو گیا لیکن تین چیز باقی رہ صدقہ جاریہ جس نے اس مسجد کو بنایا دارالعلوم کو بنایا سب کچھ جو ہے یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ اللہ تعالیٰ ان کی جو ہے کاوش اور محنت سب کو قبول فرما پھر علم بھی جو علم ہم نے چھوڑا حضرت کی قربانی سال سے یہاں پر ہے تو یہ علم جو ہے ہمارے نور قلوب منور فرما رہے ہیں تو یہ سب صدقہ ہے ولد صالح سدا تو ولد صالح کب ہوگا جب ہم بھی خوب مرد محنت کریں سعید بن مسیب سید التابعین مدینہ منورہ میں تھے فقہ سبعہ میں سے ہے رو رو کر جو ہے کہتے تھے الجدار فكان لغلامين يتيمين في وكان وكان تحته كنز صالحا وہ خود فرماتے تھے سعید بن مسیب جب میں یہ پڑھتا ہوں وکان ابوہما صالحا ان کے والد صاحب یتیم کے اتنے نیک تھے تو اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا غیبی انتظام فرمایا ان کا مال ان کا کنز بھی ضائع نہیں ہوگا تو یہ ہے ہمارے دین اگر ہم کچھ نہ کچھ تعلقات بھی یہ اکابر ہم خود دیکھ چکے حضرت مفتی شفیع صاحب رحیم اللہ فرماتے تھے حضرت فقی تھے مفتی اعظم تھے پاکستان کے دیوبند کے شیخ تھے حضرت علامہ بن نوری کے استاد تھے حضرت فرماتے تھے ہم نے خود حضرت سے سنا بھی اور لکھا بھی حضرت مجھے دارالعلوم کراچی میں محققین اور مدققین کی ضرورت نہیں ہے مجھے صاحب نسبت کی ضرورت ہے ایسی جو ہے اساتذہ ہو جو کہ صاحب نسبت ہو کہا کہ جب ہم دارم دیوبند میں پڑھتے تھے جب پراسی سے لے کر شیخ الحدیث تک سب کے سب صاحب نسبت تھے تو کیا فائدہ ہے ہم اتنے محقق و بن جائے لیکن نماز کا نہ ٹھکانا نہ حلال طیبہ کا ٹھکانا نہ ہمارے اولاد کا ٹھکانا تو سب کو سب ہم ذرا دنیا میں اتنے منہمک ہو گئے ہیں کہ گویا کہ ہمارے جو فرض ہے ذمہ داری ہے ہم بھول چکے ہیں اب بھی دیر نہیں ہم اپنے قیمتی ٹائم کوالٹی ٹائم اپنے بچے کی صحت ان کی تربیت کے لیے ہم فکر کریں اس میں بہت ہی غفلت ہے اور ہمارے ہم ہم خود جو ہے مصیبت لا رہے ہمارے اوپر کہتے ہیں عربی میں استثمار استثمار انویسٹمنٹ مجھے میں پیسہ ایک لاکھ ڈالوں مجھے کتنا دفعہ ملے گا سب سے بہترین استثمار اپنے بچے کی بچے کی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 word in the presence of Hazrat Mufti Sahib and our other elders except that should be the intention of all of us for coming to such majalis. It is emphasized in our deen where Allah Ta'ala commands to bring alive taqwa, the quality mentioned in the Quran Azim more than anything else. One of the means of attaining it Allah gives us immediately thereafter وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ Be with, in the company, those who are the sincere, the truthful ones in the relation with Allah Ta'ala, in the company of the salihin. With this niyyah and intention that our islah and our reformation takes place regarding the many, many shortcomings, وَذَرُوا ظَاهِرَ الْإِثْمِ وَبَاطِنَهِ Allah Azza wa Jal commands to forsake sin, the apparent and external, as well as the internal. When mention is made under dhikr salihin tanzil al-rahmah, when mention is made of the pe- people of piety, then Allah's mercy descends upon such gatherings. and who more noble and pious than that entire fraternity who Allah Ta'ala found their hearts to be the purest after Anbiya alayhimus salam. And Allah Ta'ala then chose them as the men and women around Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Sahaba radiallahu anhu majma'in, the entire fraternity. That fraternity who has the great honor in the verse of Quran Azim recited, Allah Azza wa Jal here and many, many other verses emphatically declares that Allah is pleased with them, they are pleased with Allah. Allah Ta'ala's qualities are for all times eternal. It could not be that Allah is pleased with them and as the Shia, the Rawafid say, that after Rasulullah sallallahu all of them with the exception of five, na'udhu billah, na'udhu billah, turned apostate, reneged from deen. Allah's qualities, Allah would never declare His eternal happiness knowing that that could transpire. And therefore, one of the great commentators of Quran Azim, one of the greatest, Allama ibn Kathir rahimahullah, Allah Ta'ala accepted for one of the great compilations of tafsir, tafsir al-Quran al-Azim, Abu al-Fida, Imaduddin Ismail ibn Kathir rahimahullah. A very telling point he says in this verse regarding the Rawafid and the Shia, فَأَيْنَ هَؤُلَاءِ مِنَ الْإِيمَانِ إِذْ يَسُبُّونَ مَنْ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ What link do these people have with Iman when they curse and revile the very ones whom Allah has declared emphatically His eternal happiness and pleasure with. And amongst those who are made a target of criticism, many a times, in fact, the one who is made the most target of criticism because of his immense contribution to Deen and Islam, Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala an, whom they go to the extent even of reviling, criticizing, cursing in their khutbahs, such that many of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, because of Shia readings and propaganda, may have misgivings about this great Sahabi of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, who indeed has many, many virtues. The ayat of Quran recited from Surah At-Tawbah, where Allah Ta'ala praises in the highest terms, declares His eternal happiness, and guarantees that their abode has already been assured. The forerunners of the Muhajirin and Ansar, وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ And those who follow them in goodness or with extending goodness, as Mufti Saab very strongly emphasizes, foremost in this part of the ayah, that those who follow them with ihsan, one meaning of ihsan is to be benefactors of humanity. Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala comes into this foremost for the great goodness that he had spread in his time 20 years as the Amir of the entire lands of Sham, one of the most critical areas. In the time of Sayyidina Abu Bakr radiallahu ta'ala, initially his brother was the Amir Yazid bin Abi Sufyan and thereafter he was appointed one of the only few who survived the entire Khilafah of Sayyidina Umar radiallahu anhu remaining in his position and into the time of Sayyidina Uthman radiallahu anhu for 20 years as the Amir of Sham, a critical area because it bordered the Roman Empire. He remained intact as Amir through these long periods. And thereafter, a prophecy that Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam had made regarding the beloved grandson, Sibtu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, wa Rayhanatuhu, Sayyidina Hassan radiallahu an, Ibni Hada Sayyid, ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين أو كما قال صلى الله عليه وسلم that this child of mine has great leadership qualities Allah will use him as a means of uniting two differing factions of the Ummah. And six months after him becoming the Khalifa, receded the Khilafat, handed it over to Sayyidina Muawiyah radiallahu anh. It is known as Amul Jama'ah, the year of entire Ummah being united into a Jama'ah. And then he spent 20 years, Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala, once the Khilafah had been relinquished to him, he showed great honor, love and respect to the entire family of Rasulullah sallallahu alayhi wa giving honor, respect, spending abundantly upon them from the Khilafah. And it was in this time that Islam spread to many, many parts of the world, Central Asia, Cyprus, many, many parts were brought into hidayat of Islam in that time. So he's foremost in the tafsir of this verse, bi ihsan, as a benefactor to humanity. As Mufti Saab also emphasizes, intihai mazloom, extremely oppressed as far as propaganda is concerned, emanating from the enemies of Sahaba radiallahu ajma'in. Intihai muhsin hai ummat ke liye, a great benefactor to the ummah. His parents are Sayyidina Abu Sufyan radiallahu an, Hind bin Utba bin Rabi'ah radiallahu anha, his mother, both after entering into Islam had contributed immensely, participating in many great campaigns for Islam. Sayyidina Abu Sufyan radiallahu anhu I had become shaheed in the path of Allah Ta'ala. Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala was born five years before Nabi sallallahu alayhi wa sallam became a Nabi. In other words, when Nabi sallallahu alayhi wa sallam was 35 years old, he passed away in the middle of Rajab in the 60th year after Hijrah as the Khalifa of the entire Muslim Ummah. Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala after his Islam spent almost all his time exclusively in proximity to Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam for the purposes that he was one of those whom Allah had honored with writing wahi. In fact, many opine that he was second only to Hazrat Zayd bin Thabit radiallahu anh, as a scribe of wahi. So dedicated all his time to write down wahi. If nothing else, this one quality that Rasulullah sallallahu had trusted him to write down wahi, to write down Quran as a conveyor to the ummah thereafter in written form. This is enough for his great virtue his, his sister, Hazrat Umm Habiba Ramla bint Abi Sufyan radiallahu an, one of the Ummahatul Mu'mineen, one of our respected mothers, one occasion Rasulullah sallallahu alayhi wasallam was with Sayyidina, Sayyidatuna Umm Habiba radiallahu anha. There was a knock at the door. Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala entered and he had a pen lodged on his ear. Nabi sallallahu alayhi wasallam asked him, why do you keep the pen there? He said to be in the service of Allah and His Rasul sallallahu at any given time. Nabi sallallahu says, Jazakallahu an nabiyyika khaira. May Allah reward you abundantly on behalf of His Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hazrat Ummu Habiba radiallahu saw this, the opportune moment. She requested Rasulullah sallallahu alaihi wasallam while he's expressing his love and appreciation that make dua for him. Nabi sallallahu alayhi wasallam says, Allahumma hadihi bil huda wa jannibhu rada wa lahu fil akhirati wal ula. Allah keep him firmly established on hidayat and guidance. Protect him from ruin. And Ya Allah forgive him all his sins, dunya as well as akhirah. What a great accolade this is. On another occasion, he enjoyed the dua of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam who had given hints that he would assume leadership. Nabi sallallahu alaihi wasallam once said to him, "Idha fa ahsin." Once you become a leader, then be kind and good to people. He knew that sometime or the other this is going to come to fruition And such leadership qualities, Hadrat Abdullah bin Umar radiallahu anhuma says, ما رأيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أسود من معاوية رضي الله عنه After Rasulullah صلى الله عليه وسلم I have not seen anybody with leadership qualities such as Muawiyah radiallahu ta'ala an. Somebody remarked to him, not even Sayyidina Abu Bakr, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali radiallahu anhum. He says most definitely they were far better, superior and virtuous, no doubt in general terms. But in the quality of leadership, Allah had blessed him immensely. That is why once Sayyidina Umar radiallahu ta'ala said about him, هذا كسرى العرب, like a great emperor of the Arabs in his leadership qualities. On another occasion, while he was at the home of his sister, Hadrat Umm Habiba radiallahu anha, lying in her lap, brotherly and sisterly love, Nabi sallallahu alayhi wa entered, and when he saw her expressing her compassion to him, Nabi sallallahu alayhi wa asked her, do you love Muawiyah radiallahu anha? She says, why should I not love him? He is my brother. Nabi sallallahu alayhi wa then said, فَإِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُحِبُّهُ Most certainly Allah and His Rasul sallallahu alayhi wa love him. So a personality with such great virtues, yet he is made the target of criticism, and many of those who profess to be of the Ahlul Sunnah wal Jama'ah, severe misgivings, very dangerous statements about this great leader, Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala, this great Sahabi of Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, some prophecies of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam that Allah Ta'ala had reserved that honor for Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala. Once when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was resting in the home of his relative Hazrat Ummu Haram radiallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam was shown in a dream members of the ummah traveling like kings across the oceans for the spread of deen, for jihad. Nabi sallallahu alaihi wasallam praised this first naval force in Islam. Hazrat Ummu Haram radiallahu anha said, make dua that I am of them. Nabi Sallallahu said, you will be of them. And it so happened the first naval fleet that went to Cyprus, she was part of that. And she met her martyrdom in Cyprus and her qabr is there up to today. And then Nabi Sallallahu made a great prophecy, أول جيش من أمتي يغزون البحر قد أوجبوا. The first group in my ummah who will wage jihad across the seas and the oceans, they have guaranteed and made Jannah wajib upon themselves. For whom did Allah reserve this great honor? Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala, when he was Amir of the lands of Sham, he would implore, request Sayyidina Umar radiallahu ta'ala, and seeing the opportunity, the city of Hims was not very far off from Cyprus. He would remark that we can even hear the dogs barking, the roosters crowing from, that is how near it is. It's just a move across the sea. He requested permission to go in jihad across the ocean. As yet there was not a naval force in Islam. This was not accepted by Sayyidina Umar radiallahu in his lifetime. When Sayyidina Uthman radiallahu became Khalifa, he accepted this request. And Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala with his family as the first Amir of this first force that Nabi sallallahu says have guaranteed themselves Jannah. Another great prophecy, Rasulullah sallallahu says, the very first group of my ummah, Madina Qaisar, who will wage jihad against the big city of the Roman Empire, of the Caesar, that is Constantinople, Istanbul, Constantinia, the first jihad to be waged. Allah will forgive that entire group and Jamaat under the leadership of his son Yazid, many senior Sahaba radiallahu majma'in in that Jamaat, Sayyidina Abdullah bin Abbas, Sayyidina Hussein radiallahu majma'in, Sayyidina Abu Ayyub al-Ansari radiallahu an, who when he became ill made a wasiyah that the son of Sayyidina Muawiyah radiallahu an, the Amir of the Jamaat, Yazid should perform his Salatul Janazah. This is the wasiyah of the host of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam. So this jama'ah was deputed also in the Khilafah, the leadership of Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala. So many, many virtues. Allah had blessed him with amazing qualities, great humility when he would be advised by means of the words of Allah and his Nabi sallallahu alayhi wa he would immediately accept it and humble himself to it. One occasion he had a peace treaty with a part of the Roman Empire, and thought that prior, just as the time would elapse of this peace treaty coming to an end, he wanted to march his forces right to the border, and as soon as it elapsed, would stage an attack. When a Sahabi warned him that I've heard Rasulullah saying that do not break the pledge, and your marching would also constitute part of jihad. So rather let the time elapse, inform them firstly, thereafter you can make your moves. Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala immediately humbled himself accepted the advice of, of, of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam without hesitation whatsoever. He is honored in his end days, when he was near his end at the age of 78, according to many, some over 80 years old. He made wasiyah in his final moments. He was honored to have the Mubarak nails of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So he made a wasiyah that after me, put these nails, Mubarak nails into my eyes and into my mouth. خلوا بيني وبين أرحم الراحمين and thereafter leave me and hand me over to the most merciful of those who show mercy. The state a person dies in, in our hopes, that is how Allah Ta'ala treats a person. So this great Sahabi of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, extremely important. Usually when people are led into deviation, it starts with criticism, finding fault, condemning our pious predecessors of the Ummah, the Aimai Mujtahideen, many great pious ulama, muhaddithin, etc. It then goes to criticism of Sahaba radiallahu anhu ajma'in and mostly it starts with Sayyidina Muawiyah radiallahu ta'ala. Let us understand that if fault is found with his integrity, then what remains of the Quran of him, because he was trusted to write Quran from Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, it then opens the doors to criticism of other Sahaba radiallahu anhu ajma'in and that is definitely a highway and a road to deviation. May Allah Ta'ala protect us, protect our tongues, our hearts, Read the following dua continuously for protection. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. May Allah grant us sincere muhabbat until our dying moments for all the Sahaba radiallahu anhu ajma'in and especially Sayyidina Muawiyah bin Abi Sufyan radiallahu anhu wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. بسم اللہ الرحمن الرحیم حضرت مولانا حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار پیش خدمت آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ کا آپ چاہے ہمیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو اس کا غم غم نہیں اس کا دل دل نہیں جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو کہ منزل بھی وہ میری منزل نہیں غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں کوئی لے لا کوئی محمل نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آخ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں کہہ رہا ہے یہ اخ تر بانگے دہل کہہ رہا ہے یہ اخ ترج ببانگے دوہل بحر الفت کا کو کنارا نہیں دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں إنما مثل الحياة الدنيا كماء إن أنزلناه من السماء كماء إن أنزلناه من السماء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 ساتيو علماء کرام مفتی عبد القادر صاحب نے اولاد کی تربیت کے بارے میں گفتگو اور بات فرمائی اس میں شک نہیں کہ اولاد کی تربیت اس دنیا میں ایک عظیم مشان عمل ہے لیکن ہم اس حد تک پہنچ گئے ہیں کہ سب کے گھروں میں جب بچہ روتا ہے تو اس کو موبائل اور سیلول فون دیتے ہیں اور وہ مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے اسی وقت اس کے ذہن میں غلط چیزیں اور ٹی وی اور سیلول فون کے ساتھ محبت پیدا ہوتی ہے علماء کہتے ہیں العلم في الصغر كالنقش في الحجر جو علم بچپن میں ہو وہ ایسا ہے جیسے پتھر کے اوپر لکی ہو اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بچہ بلکہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے دائیں کان میں اذان دی جاتی ہے اور بائیں کان میں اقامت دی جاتی ہے بعض لوگ کہتے ہیں بچے کو اذان کا کیا معلوم اور بچے کو اقامت کا کیا پتہ اس وقت تو وہ کچھ نہیں جانتا اس کے جواب میں کہتے ہیں کہ بچے کا ذہن شیشی کی طرح ہے پتھر کی طرح ہے اس کے اوپر جو نقش کیا جائے وہ اس کے دل میں رہتا ہے اس کے اثرات آخر تک رہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت آخر تک اس کے ساتھ رہے گی جتنا بھی خراب آدمی ہو جتنا بھی فاسق فاجر آدمی ہو لیکن اللہ تعالیٰ سے محبت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اس کے دل میں ہوتی ہے اگرچہ وہ محبت اتنی نہیں ہوتی کہ وہ تابیداری کرے شیطان کا وسوسہ اس کے ساتھ شامل ہوتا ہے لیکن دین کے محبت اس کے ساتھ ہوتی ہے ہم جانتے ہیں بدماش لوگ ہوتے ہیں لیکن دین کی حمایت اور حفاظت میں دوسرے لوگوں سے وہ آگے ہوتے ہیں یہ وہی اثر ہے کہ اس کے دل میں اس کے دماغ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید اور اذان پڑی ہوئی ہے اور اذان پوری دعوت ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اس میں چھ مرتبہ ہے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ ہمارا معبود ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے بڑا ہے وہ ہمارا مقصود ہے اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے وہ قاضی الحاجات ہے حاجات کو پورا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے وہ دافع البلیات ہے مصیبتوں کو دور کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے وہ عالم الغیب ہے غیب کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہیں اور اللہ تبارک و تعالی سب سے بڑا ہے وہ مختار کل ہے تمام چیزوں کا اختیار اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کے علاوہ کوئی بھی مختار کل نہیں ہے تو بچوں کی تربیت بہت اہم چیز ہے اور اس زمانے میں شیطانی چیزیں اتنی نکلی ہیں کہ وہ آدمی کو تربیت سے غافل کرتی ہیں اور ایک مرتبہ علامہ اقبال سے کسی نے کہا کہ یہ مسجدوں کے اندر جو ایمان بیٹھے رہتے ہیں اور مسجدوں کے اندر مکتب میں پڑھانے والے ہوتے ہیں ان کا کوئی کام نہیں بس ایک دو گھنٹے پڑھائے اور پھر آرام سے سو جاتے ہیں کوئی کام نہیں کرتے علامہ اقبال نے کہا یہ جو مکتب میں پڑھانے والے ہیں مسجدوں میں پڑھانے والے ہیں امامت کرانے والے ہیں ان کو ہلکا اور معمولی مت سمجھو اگر یہ نہ ہوتے تو پھر کیا حال ہوتا کہا وہ حال میں اسپین میں دیکھ چکا ہوں پھر کیا حال ہوگا کہا وہ حال میں اسپین میں دیکھ چکا ہوں مکاتب نہیں معابد نہیں ائمہ نہیں وہاں دین کے تمام اثرات ختم ہو گئے اب تو الحمد کچھ نہ کچھ حرکت وہاں شروع ہو گئی باہر کے لوگ گئے کچھ مسجدیں بھی کھل گئیں اور کچھ مسلح بھی کھل گئے لیکن کسی زمانے میں وہاں کچھ نہیں رہا تھا تو یہ سب اس کی برکت ہے کہ مکاتب اور مدارس جاری ہے اور جاری رہتے ہیں اللہ تعالیٰ قیامت تک ان کو جاری رکھے جو ڈاکٹری لائن کے لوگ ہیں الحمد وہ اپنے لائن پر کام کر رہے ہیں خدمت کر رہے ہیں تو میکینک ہے وہ اپنی لائن میں کام کر رہے ہیں وہ بھی دنیا میں ایک ضروری کام ہے حضرت آدم علیہ السلام جب دنیا میں آئے تھے تو ان کو شریعت بھی سکھائی گئی اس لیے کہ شریعت کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی مسلمان نہیں چل سکتا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی چیزیں بھی سکھائی وزم السما فقب اونب اسما الحا ان کن تم صادقی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو چیزیں ہیں ان کی صفات ان کی خصوصیات ان کے نام اور خصوصیات کو بیان کر دے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی سکھایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی سکھایا فرشتے بھول گئے اس لیے کہ ان کی لائن کی چیز نہیں تھی اور حضرت آدم علیہ السلام کو سکھایا گیا اور بتلایا گیا کہ یہ چیز ہے اس کی یہ خصفت ہے اس کی یہ خاصیت ہے اور حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو دنیا میں جاری کر دیا تو وہ بھی علم ضروری ہے اس لیے علماء فرماتے ہیں علم میں دنیاوی اور دینی کی تقسیم اس تقسیم یہ تقسیم تو ٹھیک ہے لیکن اس تقسیم کے مقابلے میں یہ ہونا چاہیے علم نافع اور علم علم غیر نافع علم نافع جو علم فائدہ پہنچاتا ہے علم غیر نافع جو علم آپ کو فائدہ لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچاتا یہ ہماری لائن کے اندر بھی بعض ایسا علم ہے جو نافع نہ ہو کہتے جسم جسم مرکب ہے صورت سے اور حیولہ کیا چیز ہے وہ بیکار قسم کی چیز ہے کچھ بھی نہیں ہم کہیں کہ جسم مرکب ہے اجزاء سے اور القدرت الہی سے حیولہ کی جگہ اللہ کی قدرت ہاتھ کو ہاتھ سے جوڑا دماغ کو دل سے جوڑا پاؤں کو ہاتھ کے ساتھ جوڑا یہ پوری ترتیب جو بنائی ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت تو حیولہ حیولہ کچھ نہیں حیولہ کی جگہ پر قدرت الہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بچوں کی تربیت بہت ہی اعلیٰ درجے کا عمل ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی اولاد کو تین چیزوں کا ادب سکھاؤ ادب ادب کس کو کہتے ہیں آداب الاقوال الحسنہ والافعال الحسنہ الحسن الحسنہ الحسن یہ ادب ہے اگر کوئی کہے ادب کیا بلا ہے زبان سے اچھی باتیں نکلے آدمی کے افعال اچھے ہوں کام اچھے ہوں آدمی کے اخلاق اچھے ہوں اگر اخلاق اچھے نہیں تو وہ بے ادب ہوگا اگر اقوال اچھے نہیں ہیں تو وہ گستاخ ہوگا بے ادب ہوگا اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو وہ دین کا ادب نہیں کرے گا اس لیے کہ جب عمل نہیں کرتا تو دین پر نہیں چلتا اس لیے حضرت واحص کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت عمر کے پاس ایک شخص آیا اس نے شکایت کی کہ میرا بیٹا میری پٹائی کرتا ہے بیٹے کو بلایا گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے آداب بتلائے باپ کا حق ہے والد کا حق ہے والدہ کا حق ہے تو اس آدمی نے کہا کہ حضرت یہ تو ایک طرف کا حق ہے لیکن بچے کا والد کے اوپر بھی کچھ حق ہے یا نہیں حضرت عمر نے فرمایا ہے وہ یہ ہے اچھی جگہ شادی کرے ایسی جگہ شادی نہ کرے جہاں دین کا گزر بھی نہیں دین ہے ہی نہیں صرف خوبصورتی کو نہ دیکھے جیسے حضرت ابو حریرہ والی روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت کے ساتھ نکاح کیا جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کے نصب کی شرافت کی وجہ سے اس کے مال کی وجہ سے اس کی دین کی وجہ سے لیکن تم دین کو پسند کر لو دین ہوگا تو جمال خود بہت آ جائے گا دین کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حسن رکھا ہے اس لیے حضرت عمر اس لیے حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا مجھ پر لوگوں کو پیش کیا گیا اور لوگوں کی اوپر کمیسی کی حضرت عمر کو پیش کیا گیا تو حضرت عمر کی قمیص سب سے لمبی تھی یہاں تک کہ وہ زمین کے اوپر کھینچی جا رہی تھی تو صحابہ کرام نے سوال کیا رسول اللہ آپ نے کیا تعبیر فرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا دین حضرت عمر رضی اللہ عنہ میں دین اور دین کی خدمت سب سے بڑھ کر حضرت ابو بکر سے تو زیادہ نہیں لیکن حضرت ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت اتحادی رکھتے تھے وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح تھے اور ان کے علاوہ یہ مکاتب کا نظام معلمین کا نظام قاضیوں کا نظام معذین کا نظام اماموں کا نظام بھی پورا حضرت عمر نے قائم کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کو قمیص بتلایا دین اور عمل اخلاق اعمال اقوال اچھے اقوال یہ آدمی کے لیے قمیص کی طرح ہے وہ کہتے ہیں قمیص کی ایک صفت یہ ہے کہ قمیص ساتر ہے چھپانے والی ہے قمیص کے اندر حیا ہے اور دین کے اندر بھی حیا ہے جیسے آپ نے سنا اذا لم حضم ما تشاء حدیث میں آتا ہے جب آدمی میں حیا نہ ہو تو جو مرضی ہو کرتا ہے پھر شام سے بھی شادی کرتا ہے عجیب بات اور اس کے بعد ایک آدمی نے مگرمچھ سے شادی کی مجھے طلبہ بتلاتے ہیں کبھی کبھی مگرمچھ کے ساتھ شادی یہ یہ حال ہو جاتا ہے انسان کے اوپر شیطان سوار ہو جائے تو یہ تو دین چھپانے والا ہے دین کے اندر حیا ہے جیسے قمیص چھپانے والی ہے اور نمبر دو دین مز... یہ جو قمیص مزین ہے قمیص میں آدمی خوبصورت لگتا ہے اسی طرح دین کے اندر اللہ تعالیٰ نے خوبصورتی لکھی آدمی داڑھی رکھے شریعت کے موافق بال ہو غسل کرتا ہو وضو کرتا ہو پانچ وقت اور صفائی کرتا ہو کپڑے صاف ہو اور چادر صاف ہو بدن صاف ہو شریعت کے منہ پر عمل کرتا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو زینت دیتے ہیں وہ خوبصورتی ہے اس لیے فقہ نے لکھا ہے امام کون بنے گا بہتر امام کون ہے کہتے جو زیادہ قرآن پڑا ہوا ہو قرآن کا عالم ہو پھر نمبر دو کون ہے علم ب جو سنت زیادہ پڑا ہوا ہو پھر کون ہوگا اقدم وم ہجرت جس کی زیادہ زندگی دین میں گزری ہو دین کے اندر اس کی زندگی گزری ہو پھر کون امام بنے گا اکبر عمرن جو عمر میں بڑا ہو اگر سب برابر ہو تو عمر میں بڑا ہو یہ پھر کون بنے گا کہتے ہیں احسن وجہن جس کا چہرہ خوبصورت ہو پھر فقہ کہتے چہرے کی خوبصورت چہرہ منور ہو اور چہرہ منور ہوتا ہے دین پر چلنے سے دین پر چلنے کی وجہ سے چہرہ منور ہوتا ہے جو تہجد پڑتا ہو جو دین کے مطابق عمل کرتا ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے چہرے پر نور رکھتے ہیں یہ میں عرض کر رہا تھا کہ قمیص کے اندر زینت ہے دین کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے ڈھیلے ڈالے کپڑے ماما اس میں اللہ تعالیٰ نے زینت رکھی ہے اور قمیص بری ہے قمیص میں آدمی کو راحت ملتی ہے آدمی کو آرام ملتا ہے تین پر چلنے میں بھی آدمی کو راحت اور آرام ہے تین پر چلتا ہے بالکل آرام سے زندگی گزارے گا شراب کا نشہ کرتا ہو منشیات کرتا ہو ڈرگ پیتا ہو اور غلط کام کرتے ہو پریشانی پریشان اس کے لیے پریشانی ہی پریشانی ہے اور قمیص میں چوتھی صفت یہ ہے کہ قمیص محیط ہے آدمی کے بدن پر احاطہ کرتا ہے ہر طرف سے دین بھی ہر طرف سے احاطہ کرتا ہے اور گھیر لیتا ہے سر میں بھی دین ہونا چاہیے چہرے میں بھی ہونا چاہیے پاؤں میں بھی دین ہونا ہاتھوں میں بھی دین پیٹ میں بھی دین ہونا چاہیے سینے میں بھی دین ہونا چاہیے اور کہتے ہیں کہ قمیص دافع الحر گرمی کو دفع کرتی ہے دافع البرد سردی کو دفع کرتی ہے دین پر چلنے کی وجہ سے جہنم کی آگ کو اللہ تعالیٰ دفع کریں گے اور ایک روایت کے موافق اگر جہنم کے ساتھ زمحریر ہو ٹھنڈا عذاب ہو اس سے بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائیں گے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے اچھی جگہ شادی ہو پھر بچے کی تربیت کرے پھر اس کے بعد اس کو قرآن پڑھائے اس کے بعد اچھی جگہ اس کی شادی کرائے تو اس بچے نے کہا کہ میرے والد نے ایک باندی سی شادی کی ہے اس کو دین کا کچھ پتہ نہیں تھا بچپن میں مجھے دین کسی نے نہیں سکھایا جیسے میں بالغ ہونے کے قریب ہوا تو مجھے جانور دیے گئے کہ جانوروں کو چراؤ اب جب جانور شرارت کرتا ہے تو میں پٹائی کرتا ہوں گھر میں آتا ہوں غصہ آتا ہے تو باپ کی پٹائی کرتا ہوں تربیت نہیں ہوئی اور بتلایا کہ شادی کا مرحلہ تو ابھی بات یہ ہے کہ شادی کہاں میری ہوگی کہاں نہیں ہوگی تو مقصد کہنے کا یہ ہے بچوں کی تربیت اور ابھی تو جیسے بتلایا طلبہ کی تربیت بڑوں کی تربیت اب تو بڑے بھی تربیت کے محتاج ہو گئے بڑوں کی تربیت کے لیے تبلیغ جماعت ہے خانقاہیں ہیں اس میں تربیت ہوتی ہے کچھ بھی نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے اللہ اللہ کا ذکر ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور مولانا برحان صاحب نے جیسے بتلایا مظلوم محسن حضرت معاوی رضی اللہ عنہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا درجہ دیا تھا حضرت علی کا تو بہت ہی اونچا درجہ ہے لیکن حضرت معاویہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑا مرتبہ عطا فرمایا اور خصوصاً میں تو کہتا ہوں ہمارے اوپر تو حضرت معاویہ کا بہت بڑا احسان ہے اس لیے کہ جو ہمارا علاقہ آتا ہے دریائے سندھ تک جس کو ہم اباسین کہتے ہیں اس تک سجستان ہے اور سجستان کو حضرت عثمان کے زمانے میں فتح ہوا تھا پھر واپس چلا گیا حضرت معاوی رضی اللہ عنہ نے عبد ابن عبدالرحمٰن کے ذریعے سے دوبارہ فتح کیا زمین بھی مسلمان ہو گئی زمین والی بھی مسلمان اور ان کو ایسا پکا مسلمان بنایا کہ وہ مجاہد بن گئے افغانستان میں مجاہد ہونا تو سب کو معلوم ہے کہ آپ مجاہد ہیں آپ کر آگے فتوحات کرتے رہیے آگے کامیابی حاصل کرتے رہیے تو اللہ تعالیٰ سب صحابہ کرام کی محبت ہمیں نصیب فرما دے اب تھوڑا سا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد انشاءاللہ ذکر ذکر بالجہر میں اگر یہ خیال ہو کہ ریا کاری آئے گی تو اس کی وجہ سے بالکل ترک نہ کرے یہ بھی ریا کاری ہے کہ آپ چھوڑ دیں شیطان نے خطر اظہار پیش کر کے ریاکاری میں مبتلا کر دیا لاہور پڑھیں اور ذکر شروع کریں اتنا زور سے نہ کرے کہ سونے والوں کی نیند میں اور کتاب پڑھنے والوں کے مطالبے خلل پیدا ہو ہلکی آواز سے کر لیا کریں آپ خود سوچیں اگر کوئی بیمار دوسروں کے سامنے دوا استعمال نہ کرے کہ لوگوں کو میری بیماری کا پتہ چل جائے گا تو اس کے علاج کی کیا صورت ہوگی سفر میں بس اور ریل میں بھی کر سکتے ہیں جہاں قیام کرے وہاں بھی ذکر کر سکتے ہیں آخر نوافل اور تصویر اور تلاوت کے لیے بھی وقت نکالتے ہیں ذکر کے لیے بھی نکالے إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله محمد رسول صلى عليه وسلم وسلم يا رب صل دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لا لا لا لا لا إلا الله لا لا لا لا لا لا لا لا لا لائنا اللا لائ لا الائ لائنا الائ لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا لا لا لا لا لا لا لا إله إله إله إله إله إله إله إله إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا إلا الله الله الله الله الله الله الله الله لا إله إلا الله لا إله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 darul Şerif.